میرے نوجوان تو میری بات سن یا نہ سن تو شہداء کے خون کو دیکھ یا نہ دیکھ تو اپنی بہنوں کی و پکار کو سن یا نہ سن ہم تجھے بلاتے رہیں گے ہم تیرا پیچھا کرتے رہیں گے ہم تجھے انگریز کی اتباع سے چھڑا کے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتے رہیں گے اے نوجوان تو ہم پہ آوازیں کس تو ہمیں دہشت گرد لکھ تو ہمیں گنڈا کہے ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے تو ہمیں ملا کہ مولوی کہ ہماری داڑی کا مزاق اڑا تو ہمارے جہاد کا مزاق اڑا تو پولیس اور انٹیلیجنس میں جا کر ہم پہ ڈنڈے برسا یا ہمارے راستے بند کر تو سیاست میں جا کے ہمیں دلیل کرنے کی کوشش کر مگر میں تیرے پیچھے پڑا رہوں گا میں تجھے جہنم کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرتا رہوں گا میں تجھے شرابی نہیں بننے دوں گا میں تجھے زانی نہیں بننے دوں گا رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا رب نے تجھے مجاہد پیدا کیا تھا تو ماؤں کا مان تھا تو بہنوں کا ارمان تھا تو کعبہ کا محافظ تھا میں تجھے تیرا سبق یاد دلاتا رہوں گا میں تیرے پاؤں پکڑتا رہوں گا میں تجھے شہدا کے حسین چہرے دکھاتا رہوں گا میں تجھے جہاد کے زخمی جسم دکھاتا رہوں گا میں تجھے بتاتا رہوں گا محمد عربی تیرا محسن ہے انگریز کتوں سے بدتر ظالم ہے میں تجھے بتاتا رہوں گا تیری شکل محمد عربی جیسی ہونی چاہیے تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے تیرے اندر ایمان ہونا چاہیے اے جوان تو مان یا نہ مان تو ہمارا ہے تو کافروں کا نہیں ہے تو نے مسلمان ماں کے پیڑ سے جنم لیا ہے تو نے مسلمان اماں کا دودھ پیا ہے میں تجھے مشرقوں اور کافروں کا محافظ نہیں بننے دوں گی